ہیں جہاں پر تقریباً کے لیے یا تو ایسے ایسے دل کے دل میں ہمارے اور بہت بہت مرنا دے رہی ہے ہمیں لگن سی

ہمارا ہندو سے

دیکھ کر کے لوکیشن کے لیے لگا سکتے ہیں کیا تھا اس کے ساتھ جس کے لئے کام ہوگا مسافر کا ہمارا کی بات بڑا آتا ہے مسئلہ آتا ہے جن پرواز کا سمرچ کہ اس کے ساتھ کیا کروں سکتا ہے کہ دوسرے سولہ روپئے دے دو نریند مواد کرنا چاہ رہے ہیں اخلاق اخلاق اخلاق اخلاق نہیں نہیں نہیں کے کے لیے کوئی مطلب خدا خدا خدا بھی تو تو تو اور ہوتا ہوتا ہم اس کا یہ ہے ہے کون اللہ اپنا بنا میں تمہیں تم کو کرنا چاہتے اور ذمہ دار کی زندگی ہے جمع اور مہیلا تو کہ روز کے ساتھ کبھی کو تمہارے ساتھ دیکھتا ہے وہ فرمایا کہ تمہارے ساتھ ساتھ ساتھ بدلا ہے

سکتے سکتے کام کے تھے تک بات زیادہ سرکار اور ابھی نظر سے پارش ہیں ابھی بدل نظر

نواز کو رکھتا میں اپنا روزگار کر جاتا ہوں تو ہم دنیا میں کم انتظار جو ختم ہو جائے روزہ کے ہندوؤں پر مارا پر اپنے کرو نمبر تو کم بھائی ہو جانے

سے چھوڑے گا بند نہیں نہیں کر پہلے آئے دیکھتے رہا ہے بچوں چھنا بھی رہے مسار کا یہاں یہاں پنجاب سے لائف ہے ہزار پانی اور زیادہ ہوگا تو چلو اس بارے میں مطلب دکھایا سکتا اس نشنا شخص لکھا ایک چاہیے ان تمام تنا جانوپتوں کو کے اندر کو بھی گپت دے دیتا ہے کیا ہمیں نہیں میں کہوں کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے بھائی کو بھی گپت لا دیں ہمیں کپڑے کا لاگت ہمیں ہمار نہیں سکتے تو جو ہر سال تک ہماری کے ذریعے کو سکتا ہے کیا آگے کے نہیں کر سکتا خدا کا تمام جاتا رہا خدا کا یقین جاتا رہا خدا کا ایمان جاتا رہا خدا سڑک کے سیلان آیا جائے ہم اس کو آتا ہے اگر تمقی کا بڑی ہے ان کو خود اس موقع پر پر بات کریں گے اسی طور ایک ہے نہیں پریشان جو رہے ہیں یہ کے سے جتنی رکھ کا نظام ملا اور روک کا ملا جو دنیا کے بڑا ہے اس کا تعداد کے روپے کو آپ لگائے میں ہوئی تھی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نظام باہر میں لوگ ہوں تو ایک فرق کے برابر ہوا گلاب احمد سے ایک سال کے سارے اور دکان ہم بیٹھ میں تو سارے مہینے سے جو باہر ہے سلر سے سلر سے جلدی کا آنند ہوتا ہے رہ گیا یا دنوں ایسے میں ہمارے سبھی آنے کے بعد ہم کو بہت سنایا ہے اور ان کے تمام بڑا ہم ساتھ کی نہیں ہے ہمارا ایسا سلسلہ دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ ہم نے ساتھ بہت سنگا اللہ کے ساتھ ہمارا ساتھ ہی ہوتی ہے

مسل وقت نہ کرتے بس میں کر رسول ہونا کی حقیقت سے ان کا ہر سلام پھیلا اور ان کے ہر عطا کرا انسان کو اور ان کا راشٹر کام دے رہا ہے لاش میں سوچ نہ پانی دے رہا ہے لاش اس کا راشن کام دے رہا ہے لاش پر دور مدد کا پانی دے رہا ہے ان کا زندگی کے کس طبقہ اور کس مسئلہ کے مطابق انہوں نے میرا ہر جو سنتا بتا دیا ان کا ساتھی کے جنوب کا کام کی بس میں رسول نہ ہونے کی حقیقت سے انہوں نے اپنا

کے وہ لگو سات آپ کا ختم کر دیا اس لیے لیے اب آپ آپ آپ کا کا کا کا اور اور اور ہوا زندگی حیات انسانی کے کے کے کے ہوئے زندہ پوری انسانیت قیامت کرنا کی پیغام انسان میں کسی قدر کا دن کا تبدیل کی کوئی گنجائش نہیں تم پیغام نکالا آیا تو ایک دن اللہ خبر سکایا کے ساتھ ہے یہ کام اتنا ہے جس کے جن کا ان کا ساتھ ہے یعنی اگر میں اگر سب سے آدھار پڑھائی کی جان میں لائی جن میں سرکار کی انسانیت سے انسانیہ کے مفادات کے لیے کام ہے نظام تو ہر زمانے میں پیش کام والے انسان مسائل کے ساتھ ہوتا ہے پر جو نظام ہوا ہے ایسے ہم نے کسی کا سننا سننے دیا وہ دن میں ایک ایک کا کا کا اصل مجھے سارے جب کرنے والا والا اس قرار قرار بتایا بتایا ہم سکتا ہے ہے کوئی ایسا نہیں سکتی میرا قائم اس نے ہر برابر جب سے پانا اس کے بعد کیس کا جب یا اس کا اس کا پالن لگایا جا سکتا ان کا پتہ لگ کر قانون چلائے گا کیونکہ انسانی بٹن میں لانا ہے آدمی گرایا تقریب نصل میں میرے میزبانی میں نہ نا کو جائے یا غلط جیسے ہر ایک مہم ویسے دیر سال تخاط ایک جیسے ہر انسان کا ماوق یا سکون کا تم ہوتا ہے

ہے سماج اور ہم کا خلاف ہے تو کسی سے ساری نہیں ملتی ہے اس کو الگ کر دیا جائے اس کو گرم الگ کر دیا جائے قرآن کریم میں پہنچانا انداز میں سمایا اور ان کو ملوں گا سب کو سب کا ہوں مستقل میں ہی رکھوں میں الگ کر رکھوں میں انتہا رکھوں ان کا سب کا ہوں ہے اللہ سے تم کا کر لوں گا یا کر دیا رکھوں اگر تم ایمان سب کا اختیار کرو اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے آگے ادا کرے گا تو تم سب سے تمہارا سارا تمہارا سارا ہے فرق لو پھر ان کا نا کرنے طرف قرب کرا جائے تو تم فخر کرنے لگو اس طرح تو تمہارے نا فرق کرنے کو کر رہا ہے غیر اسلام نہ تو تو ختم نہ تو غیر اسلام نہ تو ہے تو ختم ختم کیا ہے میں بالکل آزاد کو یہ لاسٹ چھوڑا جب سے آج لائبرا کے خلاف اس کو ہمیں عمارا ہے نہ تو ہندو ایسے نواز ہو کہ دولت سورج سے کم ہاتھوں میں جمع ہو نہ ہندو ملکیت کا انسان کرتے انسانی فکر کی خاص کا لائق ہو یا کچھ ہو اور اندر یہ سب سے سماج کے سبس بنا سبق بنایا اس سلسلے میں حضرت محمد نے اللہ علیہ وسلم نے وہ مستقانہ کسانوں میں پیش کیا اس سے موقع موقع اس میں کفا میں پیش کرتا ہوں اصل ہندی مصیبت کو بہت سارے فارج کرا کر ان وقت کو قائم کر دیا جس سے ہر انسان مقامی فائدہ اٹھانے کا رکھا ہے اور وہ انترادی مصیبت میں نہیں دی چاہیے ان چیزوں میں آج پانی مٹی ہوا روشنی ادھر تھا جنگل اور پانی کا شکار پار یا انسانوں وغیرہ وغیرہ پانے کا ان میں ساتھ ابھی جب سپ کام لے لیتے ہیں تو کھانے میں ہے جتنا بھی یعنی ہو سونا ہو شان ہو ہو کوئلہ ہو تیل ہو جتنی بھی چیزیں محاورے سب سے نیقیت نہیں ہوگا سکے گی بچوں شخص کو دے بھی دے گا تو سبھی بہار میں سبسم کرے گا کیا چلے ان میں سے پانچ چیزوں کے سوال کا حقدار ہر شخص ہے اور بعض اسلام کے اسلامی مملکت کو قانون کے حکم کے مطابق آنا کو ایک نظر رکھ کر اس کا فائدہ حاصل کیا جائے گا معاوی میں سفارات کی تفصیل کے مطابق نمک بندن بندر طور تیل سرما یا کچھ بنایا یا کچھ حاصل شامل ہیں گویا اگر سنسا کے سب لگی طور پر آغاز کرے تو اس کا لائف نہیں ہوتا بات آمدنیوں کو ختم ایک خاص سات ہزار دیا جائے گا اور سوٹ کی کمی میں گلاؤ کے بقد اس قیمتوں کا کرایا ہوتا ہے جس کی تقسیم کا یہ موقع نہیں جب ہی کا کمال ہے کہ تیس سال کے ہفتے میں پاکستان کی مزید دولت کا پچانوے فیصد حصہ بائیس خاندانوں کے ہاتھ میں سمت آیا اور ابھی مزید سرایا تو کروڑوں کے بارے میں کل بھر میں ہمارے والوں ہر آج میں کام کرا دیا گیا ایسا میرے یعنی جس قسم کی تقریر ہوتی ہو جس میں ہندی سے تمام کسی پارے کو اس کام کھانے کے کرا دیا گیا میں بھائی دھوپ خطور اور ہر قسم کے جب کا تحال کرا دوں گا گویا پیمانہ فرمایا پیمانہ نظام ان تمام بیماروں کا پھیل دیا جس کا انوسار انوسار دیکھا جا سکتا ہے کے کے کو کرنے ساتھ کی نمشہ بیٹھا کرتی تھا قانون بنا کر لاٹ کی تقسیم کے طریقے سے مطالب کرتی ہے جس کا لاٹ سنگ خاص بجائے پورے مارچ میں بیٹھا جاتا ہے اور کی مہاراشٹر اس طرح پوری ہو جاتی کہ وہ خود سمندر اور مالدار بن جاتا ہے کہ میں بڑی دن مقدار کی ہوں پتا نے چاندی اور سجاپ کی مار کے پاس ہے بھائی کی سب سالانہ کے حساب سے مسلم کو لگانے کے لیے ان کا حق کا دے کر جو لائن پھیلا جاتا ہے اسے سرکار کا اچھا ہے انیس سو انسٹھ میں زکات زکاتی سرائی زکات مالی جائے تو اٹھارہ سو کروڑ بنتی ہے اندازہ کیجیے صرف اکیلوں میں تقسیم کرنے کے لیے بعد تقسیم کی جائے سرکاری یادا کے ہیں بارے کے کیسے ہیں ڈی ایم سی کے بارے میں کہ وہ چوہتر ہزار کروڑ ہے اس چوانی میں ایسے وواج کو دیکھا جائے اگر صرف کوئی سب نکالی جائے تو اٹھارہ سو کروڑ بنتی ہے اچھا یہاں میں نقصان بہان کر دینا ضروری ہے لاکھ میں بات کروڑوں کو کئی سالوں کا راج ہو اور نہیں کسی تجارت میں سرمایہ کو نہ لگائے تو پہلے سارا کا سارا کروایا چالیس سال میں رنگ اور روی کو لڑائی کے چلا جاتا چالیس سال میں کسی کے پاس جتنی دولت ہو اگر تجارت سے نہیں آئے گی بہت نہیں اس پر ڈھائی فیصد لگتا چلا جائے گا کروڑوں کم اگر کھانا بھی ہو تو چالیس سال کے بعد وہ بارے میں چلا جائے گا ہری کے پاس کسی کتنی اچھا مال کی طرح زمین سے نکلنے والی ہر پیداوار ہر سبزی کا پانی دودھ کا بنایا کر سپنے یا دوسرا حصہ زمین کا حق مطالعہ کیا گیا قرآن کہتا ہے کہ یہ حق میں سال بدلنا ہوں اس میں میں نے ڈالے اور مکان کا حق ہے اگر مشین جائے تو دوسرا حصہ زمین کا آدھار ہے وہ مدد کا حصہ ہے اس طرح سے پہلا رے وسیع ہمارے دن میں ایک کے زمانے کے لکھے ہوئے آسان فراہمی اب تک موجود ہیں تقسیموں اور بات کی آمدن کا ایک ادا خاص نقصان آنے والا ریگوں کا حق ہے جب آپ گیس ہو چاہے آپ کا سونا ہو چاہے پیٹرولیم ہو یہ سب کا سب اس کا حصہ اس کی آمدن کا ایک ساتھ کا حصہ جو ہے وہ سب کا سب غریب کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا شکر سہارات وغیرہ کی کئی آمدن کا غرما اور آزادوں کی تقسیم ہوگی عظیم احمد ناسن کا حساب ہے تو سب ٹو تھاؤزینڈ میں ہم جائے گی بس رقبہ آپ کو چلائے گی ان کو علیموں سے لے کر ان کو علیموں سے لے کر جو بتاؤ ان کے غریبوں میں تقسیم کی اور اسلام میں تقسیم دولت کی ان میں بات کی اسلام کریم میں پوری تقسیم کروا دی ہے تاکہ وہ دولت جو کہ بتا ان ذرائع سے آتی ہے پھر کہیں خاص مفادات کی تقسیم ہو جائے اور غریبوں کے بعد کی حق کرتی جائے یہ رتم کا جمع ہو سکے کی کی جائے گی جن قرآن میں تقسیم کی ہے ہے انس پر سب کی جائے گی جن کی قرآن میں تقسیم کی ہے کافی لال سے عادت مندوں کو ضرورت کے وقت اس رقم کا کھانا بارہ کیا جا سکتا ہے یہ وہ پڑھائی کا دانا ہے جو ہر شخص کی ضرورت کو کے وقت میں اس کی شکایت کرتا ہے اور مشین میں لیا جائے کا حفاظت کرتا ہے اور سب بدلا دس لاکھ سے دو سو ترہن لالا چکا دیا جاتا ہے اور اور گھروں کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے اس سے زیادہ رقم کے دباؤ کی ساتھی نہیں کر سکتی یہ باتیں ماں ہر شخص کی دھوتی کپڑا سے لگ کر اور ضرورت بڑی اللہ کو پورا کرتا ہے اسلام کی نواز کا کارن تقسیم دولت میں بڑا اہم سردار انجام ہوتا ہے ناجائز میں گاڑیاں بھی دو تین اس کو اسے ہم اسے ہم پچاس سات آپ کا پہنچ سکتے ہیں تقسیم تقسیم ہو کر تقریباً ایسی حد تک آ جاتی ہے جن گاڑی سے لاگائش جن زمینوں سے لازائش اختیار ملک میں اب تک سے جامع آ جاتی ہے غیر آباد زمین آباد کرنے والوں کا حق ہے تو کوئی ہوتا زمین کا زندہ کرے گا اس تباہی خراب کیا جا سکتا ہے لیکن بات کا لازم ہے کہ پاکستان کے حقوق کی رائے دے پاکستان کی عزیز کی حقیقت ہے جس کا لازم ہے کہ لال کا حق ادا کرے اس لال میں آج و مزدور سرمایہ و مزدور ذمہ دار اور پاکستان کے تعلق صرف کل کا رقم کی بنا پر قائم نہیں کیا بلکہ بھائی چارے کی جانی بنا کو دکھایا ہے سرمایہ جو خود تھا ان کو جو خود پہلے ان کو پہلا اسے برے مدد سے پت کا مدد ڈالو سے درد کا سب سے کرو قانون کا بات سنجھا اسلام یا لاشی کے ہاتھ اچھا اسلامی نتیجہ احمد کو میرا انصافی نتیجہ علاج کرار دے دیا ہے نصول احمد پتنگ کا نتیجہ تھا تو تہوار کو خلاف کیا کرتے تھے خود حضیر احمد پتم کی کبھی کا یہ آ تھا کہ دس ایک سال پہاڑا تو اس نے تباہ کیا پھر آپ نے آپ نے بنایا مزید دو سراہیوں کے درمیان جتنے محمد دیتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت نہیں رہتا وہ وقت حضرت محمد خدا سنتے سب نکالنے پوری گفتگو کرنا مجھے کے میرے کے لیے مشکل تھا جس کے پاس اس گاؤں جس کے پاس اس گاؤں کا بڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ موجود ہے وہ نہ کام آج سے میں ان کو مار کے کام کو یا اس طرح کی کو پورا نظر مجھے چندر رنگ تو میں